وہ بھی ہم اور جان لو یعنی دو قسم بنانے کا قریب سن لو مجھ سے دل لگا کر اے رفیق لام کو تاکید کے اے با وفا ابتدا میں دو مظاہرے کے لگا لام کو تاکید کے اے با وفا ابتدا میں دو مظاہرے کے لگا نون کو تاکید کے آخر میں لا سات جا سے نون اعرابی گرا یعنی سات جگہوں سے نون اعرابی کو گرا دو پھر کیا کرنا ہے پھر مذکر جمع سے تو دل یقین دور کر دے واؤ کو اے ہم نشی جمع مذکر کے اندر واؤ تھا وہاں سے کیا کرنا ہے واؤ گرا دینا ہے واؤ سے پہلے جو ضمہ ہے یہاں باقی رکھ اس کو اسی جا ہر ضمہ یعنی واؤ سے جو پہلے ضمہ ہوگا وہ باقی رہے گا لیکن واؤ گر جائے گا سیگا واحد معنس میں جو میں جو جا آتی ہے اس کو بھی دے فوراً اڑا دو واحد معنس حاضر کے اندر اس کو جا کو گرا دو قبل جا کے ہے جو جا کسرا لگا دور کرنا ہے نہیں اس کا روا قبل یا کے ہے جو یا یا کسرا لگا یعنی جو یا سے پہلے کسرا اس کو نہیں گرانا وہ اپنی جگہ موجود رہے گی صرف یا کو گرا دو پھر مونس جمع میں اے باخبر یعنی مونس جمع میں اے باخبر باد نون فاصل الف کی ایجاد کر یعنی نون کے بعد کیا کرو الف اور بڑھا دو ہے الف فاصل کا یہ فائدہ کرتا ہے دونوں کو آپس میں جڑا الف فاصل کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپس میں جو نون آئے تھے تین نون اکٹھے ہو رہے تھے تین نونوں کو اکٹھے آنے سے بچا لیا اس نے نون فاصل کہتے ہیں اس کو پیشتر نون سکیلا کے مدام آتا ہے چھ الف این نام نون سکیلا سے پہلے چھ جگہوں پر آتا ہے اور مذکر جمع میں اے ہوشیار جو مذکر جمع ہوتی ہے نون سے پہلے ہو ضمہ بے غبار مذکر جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اس میں بہت سے نون سکیلہ سے پہلے کیا تھا نون سکیلہ سے پہلے ضمہ آئے گا واحد حاضر میں مونس کے رجحان نون سے پہلے ہو کسرا کا نشان جو واحد ایک سیگے میں کیا ہوگا نون سکیلہ سے پہلے کسرا ہوگا پانچ جا پہلے سکیلہ سے جناب ہوتا ہے مکتو تم کر لو حساب اور نون سکیلہ سے پہلے پانچ جگہوں کے اوپر کیا آتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا آ جائے گی پتہ آئے گا حال اب نون سکیلا کا سنو بعد علیہ کے دائمہ مقصور یہ تو تھا کہ نون سکیلا سے پہلے کیا کیا چیزیں آتی ہیں بھائی نون سکیلا پہ خود کون سی حرکتیں آتی ہیں کہتے ہیں حال اب نون سکیلا کا سنو بعد الف کے دائمہ مقصور ہو اگر الف آ کے بعد آ رہا ہے نون سکیلہ تو نون سکیلا کیا ہوگا مقصور ہوگا اور باقی سارے سیگوں میں عزیز ہوتا ہے مکتو تم کر لو تمیز باقی جتنے سیکھے ہوں گے ان میں کیا ہوگا مفتو آئے گا جتنے بھی سیکھے ہوں گے بس قاعدہ تو کر دیا ہم نے تمام اور سن لو بات تم اے خوش کلام چودہ ہیں سکیلا کے لیے آٹھ ہیں نون خفیفہ کے لیے یعنی جس جگہ پر الف موجود ہو وہاں خفیفہ کا نشان نابود ہو یعنی جب نون سکیلا میں اگر نون سکیلا سے پہلے الف آ رہا ہو تو نون خفیفہ میں وہ جگہیں آئیں گی نہیں سکیلا اور خفیفہ کا بیان سخت مشکل سخت میں اے مہربان نظم سے لیکن وہ آسان ہو گیا پس کرو تم واسطے میرے دعا تو کہتے ہیں میری دعا کرو میں اتنا آسان کر دوں گا کچھ نہ ٹھیک ہے جی ہو جائے گا ہے اس کے ہم اس کے ایک منٹ ہے شاید یہ نہ ہو کہ میں ابھی لگا ہوا ہوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا سارا کا سارا خود ہی کہ جی یہ کیا ہوگا میں نے سب سے پہلے پہلے کیا ہے اب ذرا بھی دیکھیے گا میں گردان کرنے لگا یہ اس پینی گھر سے منہ سے کی گردان ایسا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھ میں آئے کہ کیا گردان کیسے ہوتی ہے پہلے منہ سے پیلا معروف مشہور پھر منہ حقیقہ معروف مشہور دیکھیے یہ تنیبو ہے نا تنگو سے کیا بن جائے گا لیج تانی بننا لیج تانی بننا یہ تنیبو سے بنے گا لام تاکہ شروع میں آئے گا آپ منہ سے پیلا لگائیں گے تو کیا بنے گا لیکن بننا لئے تانی بان تعلی بھون تانی بنتا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں زبان میں چڑھی ہوئی ہے میں آہستہ کروں گا تو گڑبڑ کروں گا تیز تیز اس لیے زبان کو میں آپ کو کہتا ہوں زبان کو چڑھانی ہی کرنا زبان کو چڑھائیں گے تو آپ کی زبان خود بہت چلے گی اور اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گڑبڑ ہوگی ٹھیک ہے دوبارہ سنیے لئے تانی بننا لئے تنی بان لئے تانی بننا ٹھیک ہے یہ تھا معروف اب اب آتے ہیں ہیں ہم کی طرف یوج یوج تانا تانا تانا تانا تانا تانا بولتے بولتے اسے کیا بنے گا بننا بننا بان بننا لبثنا بنا بثنا بان لجثنا بنا لبثنا بنا بثنا بان لبثنا اب آئیں گے خفیفہ کی طرف لئے تن لئے تنی بن خفیفہ کو انگلیوں پہ گننا اچھا آٹھ سیگے بنانے خفیفہ کے تو انگلیوں پہ گنا کرتے ہیں آٹھ لہستانی بند لئے بند لطستانی بند لطجانی بند یہ دو سیگے ایک جیسے آتے ہیں کہ اب آئیے مجھول کی طرف وہ کیا ہوگا لیوز تانا بند لیوز تانا بند لطف تانا بند لطف تانا بند یہ دو سی جیسے لطف تانا بند لطف تانا بند لطف تانا بن لطف تانا بن لطف تانا بند لطف تانا بند یس مو یس مو ایسی ہی ہے یسم ماننا لیت کی طرح یس ماؤ کیسے آئے گا اس طرح یس ماؤ سے کیا آئے گا لیس کی طرح اور یت یت رکو رکو ٹھیک ہے کیا آئے گا لیت رکن لیت لیت رکن رکن لیت رکان لیت لیت رکن رکن رکن رکن رکان رکان رکنان تترك كن تترك كان تترك نان أترك كان أترك كان مجھول کیسے آئے گا

ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ آپ نے ساری سنانی ہے یہی جو میں نے ساری گردانیں کی اس سنانی ہیں بس آج اتنا ہی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ مجھے پتہ ہی ہے سب سے مشکل ایک وہ ہوتا ہے لام تاکید والے تو اس کے اندر آپ نے زبان چلانی ہے اور پھر آج اتنا ہی کر لیتے ہیں جو اللہ کرے زبان چڑھ جائے تو یس ماں کی گردان نہیں تھی یس ماں بالکل وہی ہے لیا طرح لیا سمانہ لیکن ایک چیز بھی تبدیل نہیں ہے لیا لیا لیا سمان ل اتنا ہی تو تاکہ آپ لوگوں کو سے وہ نوکری نہ کہیں کہ سب سو زیادہ دے دیا میں تو پورا کروا دوں لیکن کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زبانوں جو چڑھ جائے گی